کے بعد محترم سامعین شہری جمعیت کے حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے میں آج اس مرکز میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ جیسا کہ اعلانات کے ذریعے آپ کی بات پہنچائی گئی کہ میں آج کے اس پروگرام میں اسلام اور اصلاح معاشرہ اس موضوع پر کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے مرتبہ کا گزارش ہے کہ آپ پوری بچوں سے میری بات کو سنیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ہی خبر آمین آج سترہ اپریل دو ہزار سترہ عیسوی ہے بعد نماز مغرب جمعیت شہری جمعیت علیہ حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے اس مرکز میں اس مسجد محمدیہ میں یہ پروگرام منعقد ہے اسلام اور اسلام معاشرہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے اصلاح معاشرہ اصلاح سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کرنا بگاڑ کو ختم کرنا لوگوں کی اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنا معاشرہ سوسائٹی کو کہتے ہیں مجتمع سوسائٹی کو معاشرہ کہتے ہیں کچھ نکات پر گفتگو میں کروں گا ان شاء اللہ سب سے پہلے اصلاح کیوں دو یا تین سوالات پر مشتمل میرا پورا خطاب ہوگا پہلا سوال کہ اصلاح کیوں معاشرے کی اصلاح کیوں نمبر دو معاشرے کی اصلاح کیسے نمبر تین کون معاشرے کی اصلاح کریں گے یہ تین سوالات کے جوابات ہوں گے ان شاء اللہ پورے پورے خطاب میں معاشرے کی اصلاح کیوں کیوں ضرورت ہے اس کی ایک نمبر دو اصلاح کیسے کریں گے ہم نمبر تین کون کریں گے کیوں کیسے اور کون کیوں کیسے اور کون سب سے پہلا سوال معاشرے کی اصلاح کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ضروری ہے اس لیے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور جہاں بگاڑ ہوتا ہے تو وہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب اس بات سے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جب آدم علیہ السلام اسلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس نے انکار کر دیا اللہ کی لالت اس پر پڑی اس نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکائے بگاڑ پیدا کرے عمراہ کرے سور بقرہ کی آیتوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے جیسا کہ قرآن کی آیت ہے ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی مجھے مہلت دے اللہ اس دن تک جب تک لوگوں کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے یعنی قیامت کے دن تک قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے اللہ سے اس نے مہلت مانگی کا من الموری اللہ نے فرمایا اس کو مہلت دے دی گئی جا تو اس نے یہ قسم کھائی اللہ کی قسم کھائی اس نے اور یہ بات کہی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں بھٹکاؤں گا دوسری آیتوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے میں دنیا کو ان کی نظر میں مزین کر دوں گا خوبصورت بنا دوں گا اور خواہشات کے ذریعے امیدوں آرزوؤں کے ذریعے میں ان کو بھٹکاؤں گا یہ اس کا وعدہ ہے یہ اس کا عہد ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے میں نے سورہ ملک کی ایک آیت تھوڑی دیر پہلے پڑھی جب میں نے بھائی کی اسلام کی خوشخبری آپ کو سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ تبارک تبارک سورہ ملک کی پہلی پہلی آیت آیت ہے ہے دوسری الذي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم عملا بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے جس نے موت اور حیات کو دنیا میں پیدا کیا موت کو اور حیات زندگی کو مرنا اور جینا جینا اور مرنا کیوں لیا بلوا کو یہ احسن عمل تاکہ وہ یہ آس پائے کہ تمہیں سے کون احسن عمل کرتا ہے احسن یعنی اچھا زیادہ اچھا عمل کون کرتا یہ نہیں ہے آئے اکثر عملہ کون زیادہ عمل کرتا ہے یہ نہیں ہے کون اچھا عمل زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اچھا عمل کس کو کہتے ہیں فضیل ابن عیاب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اسی آیت کی تفصیل ما احسن احسن اچھا عمل کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا عمل وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے اگر خالص ہے اور سنت کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ احسن نہیں ہے اگر سنت کے طریقے پر تو ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے تو بھی وہ احسن نہیں ہے احسن کے لیے دونوں چیزیں چاہیے اچھا عمل جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ نے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں دو چیزیں چاہیے کیا اخلاص اور اتباع اللہ کے لیے کرنا جو دل کا عمل ہے انما العمال بالنیات امام مباری رحمۃ اللہ نے پہلی حدیث کوٹ کی ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہے نیت کی اخلاص کی جگہ نیت ہے تو نیت یہ ہو کہ یہ عمل یہ عبادت یہ عمل اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں دوسری چیز سنت کی مطابقت اس میں پائی جائے اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ہمارا عمل کیا ہوا احسن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم عمل کریں اور شیطان ہمیں عمل سے روکے گا بگاڑ پیدا کرے گا تو ابلیس شیطان کا ابلیس کو جانتے ہیں ابلیس کون ہے معلوم ہے شیطانوں کا سردار ہے اللہ نے اس کے بارے میں ایک حقیقت بیان کی ہے قرآن میں یاسین کی مشہور آئے تھے ان مبین کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یعنی ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے دوسری آیت اللہ نے فرمایا ابلیس تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن بناؤ اس کو دشمن بناؤ ابھی جس موضوع پر میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں کل ایشان کی نماز کے بعد بنگلور میں اسی موضوع پر شہری شبیر بنگلور شہری شبیر حدیث بنگلور والوں کی طرف سے جو عادت تھی اسی موضوع پر وہاں خطاب ہوا ہے کر رہا تھا تو بہت اہم موضوع اس لیے میں نے مناسب کی کہ وہاں لوگ لوگوں کو اچھا لگا یہ بہت ضرورت تھی اس موضوع کی تو جب بھائیوں نے رابطہ کیا موضوع مانگا تو یہی موضوع میں نے یہاں اس شہر کے لیے اپنے شہر کے لیے بھی دیا کیونکہ وہاں بھی وہی ہوا تو یہاں بھی وہی ہو کہ وہاں فائدہ ہوا انشاءاللہ یہاں بھی فائدہ ہوگا ان تو اصلاح کیوں پہلا سوال کہ بگاڑ ہے بگاڑ پایا گیا ابلیس کو پیدا کیا گیا ابلیس بھٹکا رہا ہے شروع سے دیکھیے آپ آدم نے اللہ نے منع کیا ایک دوسرے بکرا جان دینا پائے اس نے جو ہے امید دلائی کہ تم ہمیشہ رہو گے بھٹکا تو اولاد آدم سے اس کی دشمنی ہے اولاد آدم سے اس کی وہ دشمن ہے سب سے بڑا دشمن انسانوں کا پوری انسانیت کام کرے گا یا چھوڑے گا دشمن ہے وہ یہ چھوٹی سی مثال ہے سمجھ رہی ابلیس ہمارا دشمن ہے اللہ نے خبر دی ہے اگر میں اور آپ اس کو دوست بنائیں گے اپنا چھوڑے گا وہ برباد کر دے گا اگر اس کی بات دوست بنا دے گا اگر اس, ہم نے دوست بنایا ہو اس کی بات مانتے ہیں اس کے کہنے پر ہم عمل کرتے ہیں کیا کرے گا وہ اس کا ٹھکانا کیا ہے ابلیس کہاں جانے والا ہے جہنم کوئی شجر نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل الحدیب کا یہ عقیدہ ہے قرآن نے جس کو جنتی کہا ہم اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کریں گے قرآن نے جس کو جہنمی کہہ دیا اللہ نے جس کو جہنمی قرار دیا اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں کریں گے مثال ابلیس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اچھا ابو لہب کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں فرعون کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں صحابہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں اشر مبشرہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کیوں کیونکہ کتاب و سنت نے قرآن و حدیث نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا وہ سے جن کے بارے میں خبر آئی کہ یہ جنتی ہے ہم ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کریں گے یہ جہنمی ہے تو ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک سے ان دونوں سے ہٹ کر دنیا میں جس کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول عقیدے کی پہلے کی بات بتاتا چلوں میں آپ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مطلب انہوں نے نہیں بتایا ایک انسان نیک ہے ہماری نظروں میں بہت اچھا ہے ہم نے بچپن سے اس کو دیکھا ہے ہمیشہ مسجد دین کے کاموں میں بھلائی میں عبادتوں میں خیر میں اس کو ہم نے دیکھا ہے ہم کیا اس کو جنتی بولیں گے نہیں ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا لیکن ہم فیصلہ نہیں کریں گے اس کے بارے میں کیا پتا اس کے عمل کو اس کی عبادت کو رب العالمین نے قبول کیا کہ نہیں کیا امید کریں گے اس سے ہوگا اچھی امید کریں گے انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت جنت میں داخل ہوگا لیکن فیصلہ ہم نہیں کریں گے دوسری طرف ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک آدمی بہت برا ہے گندا ہے خبیب ہے ہمیشہ حرام کاموں میں جس کو کجور میں شرک میں پڑا ہوا میں شرک میں پڑا ہوا ہے میں ہے سناکاری بدکاری لواطت جیسے گناہ ہمیشہ گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے کیا ہم کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے دو ہے نہیں ڈریں گے خوف اس کو ڈرائیں گے اللہ سے ڈرو بھائی لیکن ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنمی ہوگا کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے اور اللہ ہم سے وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے چکر میں داخل کر دے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں کسی آپ کی خدمت میں پیش کروں اچھا عابد عبادت کرنے والا علم کے علم کی روشنی میں عبادت کر سکتا ہے یا جہالت سے بھی عبادت کر سکتا ہے یا نہیں آج عبادت کرنے والے شرک کے ساتھ عبادت کرتے ہیں جی ہاں شہادت عبادتیں فدایت پر بھی منحصر ہوتی ہیں ہوتی ہیں عبادتیں جہالت سے بھی کی جاتی ہیں کی جاتی ہیں تو عابد بھائی عالم نہیں تھا عابد تھا بڑا عبادت تھا اس کی بستی ایک بہت برا آدمی تھا تعظیم کے دروازے سے بھٹکایا ضرورت پیش آئی بگاڑ عقیدے میں ہوا بزرگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا جانے لگا ضرورت پیش آئی اصلاح کی اللہ نے پہلے رسول کو دنیا میں بھیجا اور وہ ہے نو علیہ السلام السلام اول رسول کو بھیجا آپ جیسے کہ میں تاکہ اصلاح کرے قوم کی نو علیہ السلام پہلے رسول دنیا میں بن کر تشریف لائے تاکہ اپنے قوم کی اصلاح کریں ان کو بگاڑ سے دور رکھیں ان کے عقائد کی اصلاح کریں وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یا بعض قوم میں ایک زیادہ جیسے بڑی اسرائیل میں ایک سے زیادہ پیغمبر آئے یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ اصلاح ہوتی رہے ختم ہوا یہ سلسلہ پیارے نبی خاتم الانبیاء امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے آپ نے بھی اپنے قوم کی اصلاح کی اچھا نبی علیہ السلام چلے گئے اب کیا بگاڑ ختم ہو گیا نہیں بگاڑ ہے ہے اور قرآن کی کی ان آیتوں روشنی میں جو شروع میں میں نے پڑھی اللہ نے ابلیس کو مہلت دی ہے کب تک قیامت تک تو اس کا مطلب قیامت تک ابلیس اور شیطان ہے جب ابلیس اور شیطان ہے پھٹکارا بھی ہوگا گمراہی بھی ہوگی بگاڑ بھی ہوگا چاہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہو یا منہج کا بگاڑ ہو یا عمل میں بگاڑ ہو یا اخلاق میں گراوٹ ہو بگاڑ ہو بگاڑ ہوگا کیونکہ وہ بگاڑے گا کیونکہ اس کو جانا ہے جہنم میں اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے اور اللہ نے یہ فرمایا جہنم اپنے چند بننا اللہ نے اس کو یہ کہہ دیا تیری باتوں میں جو آئیں گے جو بگاڑیں گے اپنے آپ کو عقیدے بگاڑ لیں گے مرحج بگاڑ لیں گے عمل برباد کر لیں گے تیرے ساتھ جہنم میں ان کو بھروسہ ہے انسان اور جنوں سے جانا تو بگاڑ ہے وہ بگاڑے گا چھوڑے گا نہیں وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ لوگ جہنم پر جہنم میں چلے جائیں اور وہ کر رہا ہے میں نے بھی کیا آج بھی کر رہا قیامت تک کرے گا انبیاء آئے اصلاح کیے اپنی قوم کی انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا اب کون کریں گے اصلاح اب قوم امت کی اصلاح کون کرے گا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد اصلاح کون کرے گا اصلاح کا ایک مسئلہ سبق اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ بگاڑ ہے آج بھی ہے کل بھی تھا آج تو نیا نیا ہے نا آئیے ایس آئی ایس ان انکار حدیث کا فکر ہاں؟ اور کیا ہے وہ تکفیری مرحج شرکی آتا ہے قول میں شرک عقیدے میں شرک عمل میں شرک منہج صحابہ صاحب تعلیم کے مدرس کو چھوڑ کر غلط براجہ اپنایا گیا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے بدن پر امر ہو رہا ہے بدتتے ہیں اخلاق کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی اخلاق اسلامی طور طریقہ ہونا چاہیے غیر اسلامی اخلاق غیر اسلامی طور طریقہ تو بگاڑ تو ہے نا بھائی اور یہ بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اسلام ضروری ہے بھائی سمجھ میں آئی بات کیونکہ اگر بگاڑ کو نہیں روکا جائے گا اسلام نہیں کی جائے گی اللہ کا اصلہ بڑھے گا قرآن کیا ہے اسلام کیوں اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا کب جب تک مسلحین ہوں گے اس کہنے کے اسلام کرنے والے ہوں گے اسلام کرنے والے ہوں گے تو اللہ ہلاک نہیں کرے گا اسلام کرنے والے الگ صالحین الگ دو الفاظ میں عربی کے ایک ہے صالح اور دوسرا ہے مسلح دونوں میں فرق ہے صالح مطلب نیک آدمی وہ خود نیک ہے اچھا ہے عقیدہ اچھا ہے منہج اچھا ہے امن سنت کے مطابق اچھا ہے ایک دوسرا نام ہے اسلح دوسرا نام اسلام کرتا ہے قوم کی بگاڑ سے بچاتا ہے لوگوں کو تو اللہ نے کیا فرمایا مسلحین مسلحون یا صالحون مسلحون جب تک مسلحین ہوں گے اسلام ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ ہلاکتوں سے انہیں محفوظ رکھے نبی علیہ السلام صاحب کی بہت ساری حدیث اس سلسلے میں آئی ہے ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام السلام نے بیان کروایا تو ضرور ب ضرور سنیے کو تم ضرور ب ضرور خیر کی طرف دعوت دیتے رہو بھلائی کا حکم دیتے رہو برائی سے منع کرتے رہو ورنہ اللہ کی طرف سے تم پر ایسا عذاب آئے گا تم دعائیں کرو گے اللہ دعائیں کو کر اس سے معلوم ہوا کیا ہے یہ حدیث کہ تم ضرور کام کرو خیر کی طرف بلاؤ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اصلاح ہے بھلائی کا حکم دو اصلاح ہے برائی سے روکو اصلاح ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور اس عذاب کے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اسی طریقے سے زینب اللہ عنہ کی کے لیے کچھ انہوں نے سوال کیا ایضا کے نبی وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے ہم نیک لوگ لو ہم کیا ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان ایک لوگ ہوں گے اللہ کے نبی سننے پر میں نام کی طاقت اور الخبر جی ہاں اگر خبا سمیت برائیاں زیادہ ہو جائیں تو معلوم ہوا ہی اگر اصلاح کا کام نہیں ہوگا اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب سے روکنے والی چیز مستحیل ہے جو قوموں کی اصلاح کریں گے اپنی اپنے گھر کی اصلاح کریں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے سمجھ میں آئی بات پہلے سوال کا جواب مل گیا بھائی اسلام ضروری ہے تاکہ اللہ کے پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکے اور بگاڑ ہے تو پھر اسلام ضروری ہے اسلام نہیں ہوگی تو بگاڑ ایسے ہی رہے گا دوسرا سوال اسلام کیسے کئی کہنے کے ہوں گے کئی لوگ اسلام کے انسان برائی کو پسند نہیں کرتا ہے اچھا برائی کو شرک کو انسان پسند نہیں کرتا ہے گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے حالانکہ گناہ ہوتے ہیں محبوب شہدی ہے گناہ نفس کراہت کرتا ہے گناہ لوگ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہوئی ہو سب اچھے ہو جائیں میں اچھا رہوں آپ اچھے رہیں میرا محلہ اچھا رہے شہر اچھا رہے پورا ملک اچھا رہے سب چاہتے ہیں بگاڑ کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ حالت ہماری بےحسی کی یہاں تک پہنچتی ہے بےحسی کا یہ ہے کہ ہم ہمارے ذہنوں سے برائی کا تصور ختم ہو چکا ہے یعنی گناہ کر رہے ہیں احساس سے گناہ ختم ہو چکا ہے شراب فلمیں گانے سگریٹ نوشی عام ہو چکی یہ بگاڑ کی شکل ہے ظاہر ہے بگاڑ انسان جو ہے برائی کو پسند نہیں کرتا ہے جس کا نفس ہمارا ہو نفس مہینہ ہو نفس آج ہو وہ پسند نہیں کرتا ہے لیکن معاشرے میں ہے یہ بیماریاں اب سوال یہ ہے کہ اصلاح کیسے ہوگی یہ اصل ہے پوائنٹ بہت سارے لوگ ارے بھائی قوم کی اصلاح ضروری ہے بھائی لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں لوگوں کا منحج خراب ہو چکا ہے لوگوں کے عقل خراب ہو چکے ہیں اسلام ضروری ہے کیسے کرنا اسلام کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھائی اقامت دین اگر ہوگا تو اسلام قانون الہی کا نفاذ قوانین الہیہ کا زمین پر امپلیمنٹ اللہ کا قانون ہے نا جو وہ زمین پر امپلیمنٹ کرنا تو کیا ہوگا معاشرے کا اسلام پوری امت کی اسلام ہو جائے گی ایک یہ تحریک اٹھی ارے ہاں بھائی کیا بولے اقامت دیکھ نام لیے اقامت اقامت دیکھ یا قوانین الہیہ کا نفاذ اللہ کو حاکم سمجھ کے لکھے بولے لکھ رہے بول رہے اصلاح کریں گے کروڑوں پر بھی نکلے عورتوں کو بھی نکالے جب سے جلوس وغیرہ یہ کچھ لوگ یہ ایسے ایسی سوچ لے کر اٹھے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں جہاد کے ذریعے اسلام کی جہاد ایک ہی راستہ ہے اسلام کا اور وہ ہے جہاد کیا مطلب جہاد بھائی پکڑنا مارنا چانس ملے تو چھوڑنا نہیں چاقو سے مارنا پستول سے مارنا تلواروں سے کاٹنا پکڑنا مارنا پکڑنا مارنا جہاں ملے طاقت پکڑو مارو یہ جہاد ہے اصلاح ہو جائے گی یہ بھی اٹھا تیسری قسم ہے بولو بولے نہیں بھائی یہ سب نہیں ہے تھی یہ پکڑو ما بھوج یاد ہے بس اس سے لوگوں میں تفریح دلائی ایسے بولو اتنا خواب ملے گا یہ کرو اتنا اجر ملے گا ایسے کرو اتنا فائدہ ہوگا فائدے بتاؤ فائدے لوگوں کو کیا کرو فائدے بتاؤ ایسے کریں گے تو معاشرہ پورا سالے ہو جائے گا زبردست کا طریقہ ہے پکڑ کے مسجد میں راؤ ایک اور اس فائدے بنانا یہ کام کرے تو اتنا فائدہ ہوگا یہ بولے تو اتنا فائدہ ہوگا جب یہ بھی اٹھے بولے لکھے محنتیں ہو رہی ہیں چوتھے آئے بولے نائن خلافت قائم کرو کیا کرنا خلافت کرسیوں پہ نظر رکھو پہلے جو بھی بادشاہ ہے مسلمان بولو مسلم بادشاہ آئے تھے اسلام میں خلافت آنا ایک سال پہلے وہ بھی بات یہاں پر مسجد خانہ میں یا چیلا پورا کی مسجد میں بہت سال پہلے اب تو ختم ہو گئے لوگوں کو سمجھ آئے جب اس کی اللہ کا فضل ہوا ہم لوگوں پر جب ابتدا اس فطرے کی ہوئی اسلام کے لفظ سے اس فطرے کی جب ابتدا ہوئی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے بول کے اچھا ہے تاریخ کے ساتھ جگہ کے ساتھ ہے کہاں کس تاریخ میں یہ بات بتا دی گئی تفصیل کے ساتھ بادشاہ اور بادشاہ کا خلافت اور بادشاہ وغیرہ یہ سب اس وقت جو ہے خلافت اور ملوکیت وغیرہ اس تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے لیکچرس موجود ہیں مسجد خانہ میں بیان ہو چکا ہے چھیلا پورا کی مسجد میں اس پر بیان ہو چکا ہے سانس بھی دیکھیے اس وقت کا جب گرم معاملہ تھا اس وقت یہ بات ہو چکی ہے بہرحال بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی اٹھے جن کو آدمی آئی ہے سید کے نام سے جاتی ہے خلافت قائم کریں گے اس سے اصلاح ہوگی برائی کو ہٹائیں گے بادشاہ وشاد کچھ بھی نہیں لوگوں کو بھڑکائیں گے کے ساتھ اصلاح کریں گے خلافت کو قائم کر کے گے یہ بھی ایک ہے تو اس طریقے سے کئی لوگ سوچیں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے کیا اس سے اصلاح ہوئی پہلے میں نے کیا کہا اقامت دین اقامت دین اقامت دین اقامت دین قانون الہیہ کا دفاع تعلیم کر دیا ہے تو کی امبیا پورے اس لیے آئے تھے بڑے امبیا کیوں آئے تھے تاکہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہونا یہ کام سے لائے تھا یہ لائن حید اللہ کا یہی مطلب ہے کیونکہ لائن حید اللہ کا مطلب تھا حاکم عید اللہ الہ لفظ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے لفظ الہ حاکم کے معنی میں کہیں بھی نہیں لا الہ الا اللہ عربی ہے یہ ہے نا الہ عربی میں حاکم کو نہیں بولتے پہلی بات الہ عربی میں حاکم کو نہیں بولتے تو یہ تفسیری غلط ہے لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ غلط لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں علماء بتاتے رہتے ہیں آپ کو لا معبود بحق الا اللہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گڑبڑ کر دی بنیاد غلط بنیاد بیس غلط تو دیوارے پورے کیا حال ہوگا اس کا دیکھ دیا قانون الہیہ کا نہیں پاس کرو اس سے بگاڑ اور بڑھ گیا حدیث کے بارے میں تحریر دیکھی ہوئی صرف قرآن سے جوڑا اور قرآن کا بھی کیا عالم تعمیل تفسیر منوانے قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی بھائی رمضان ماشاء اللہ رمضان میں تفسیریں تفسیریں سنتے ہیں نا آپ لوگ یا آپ بھی جو ہے مدد کی بات جو ہے تفسیر کیسے کر رہا ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر آیتوں سے نمبر دو آیتوں کی تفصیل صحیح سے نمبر تین آیتوں کی تفصیل نہیں ہوگی قرآن کی میرے بھائی تو کیے اسلام اسلام خاص بگاڑ ہوا نقصان ہوا خراب تاریخ کروا ہے دوسری چیز جہاد کے نام پر کہاں اسلام کیا اسلام یہ ہے کہ بکرو مارو اسلام کا نام یہ ہے اسلام دہشت گردی مٹانے آیا اسلام تو وہ مذہب ہے جو خوف اور دہشت گرد کو ہٹاتا ہے ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے اسلام دنیا میں اس لیے آئے کہ عدل ہو پیدا کرنے والے کو اس کا حق دیا جائے مخلوق کو امن و شانتی اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے اس کی اتنے ساری مثال ہے فتح مکہ کے مسئلے کی اسلام دین رحمت ہے مکمل رحم و کرم کا معاملہ کرتا تعلیم نے تازہ آئیے اپنی جگہ موضوع ہے اس طریقے سے بھی اسلامی ہوگی جو لوگ یہ سوچے وہ بھی غلط کیے بگاڑ اور ہوا اور جن لوگوں نے فائدے فضیلتیں یا اس سے یہ فائدہ یہ بھی اسلام نہیں تو پھر اسلام کیسے کرنا بھائی ایک ہی طریقہ ہے اصلاح کا کتاب سنت کی روشنی اسلام اور اصلاح معاشرہ اسلام سے ہی اصلاح ہوگی اسلام کو چھوڑیں گے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے میں کہہ رہا ہوں اسلام میری مراد ہے کتاب و سنت اسلام نام ہے اللہ کے کلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یہ اسلام ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام ہے اللہ نے فرمایا یہ اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام ہے پھر اسلام سے اسلام اس کی میں وضاحت کروں امام دار ہجرا امام مالک ابن انس رحمت اللہ نے بیان فرماتے ہیں توجہ سے سماعت فرمائیے لئی اسلحہ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها زبردست جملہ ہے سونے کے انک سے لکھنا چاہیے اگر سونے کی انک ملتی ہے بنتی ہے تو کیا ہے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها اس امت کے آخری شخص کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے اصل بات یہ ہے دوسرے سوال کا جواب کیا تھا دوسرا سوال اصلاح کیسے کیوں بگاڑ ہے اس لیے کیسے جیسے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری شخص کی آخری مطلب قیامت سے پہلے آخری انسان کی اصلاح اسی شکل میں اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے کیا مطلب اس کو سمجھنا ہے اس امت کے آ, آخر میں پر تو آخر میں نہیں ہے ابھی ٹو تھاؤزینڈ سیونٹی ابھی آ رہے ہیں نا لوگ آتے رہے یہاں پر ابھی دچالیا ہے ہمیں ہاں، آ گیا دچل وہ بھی تعویل ہے دچال آیا اس سلام آئے میں نہیں آیا نا آباد کی چیزیں اچھا اس امت کے پہلا طبقہ کون ہے بھائی امت کے پہلے طبقے میں کون لوگ ہاں رضی اللہ پہلے وہ لوگ شرک پہ تھے کفر پہ تھے اسلام نہیں تھا ان کے پاس ان کی اسلام کس کی گئی امت کے پہلے طبقے کی اسلام کس چیز سے کی اسلام سے کی گے توحید کے ذریعے ان کی اصلاح کی گئی خیر اللہ کے تعلق کو ختم کر کے خیر اللہ کے تعلق کو ختم کر کے اللہ سے جوڑ دیا ان کو محمد رسول اللہ اسلام وہ قوم جو کھجوروں کھجور بھائی کھجور کھجوروں سے بناتے بنا کھجوروں کے سامنے جھوٹتے تھے کھجوروں کی عبادت ہوتی تھی بھوک لگے کھجور کھا لیتے معلوم ہے ایسا کیوں کوئی زندگی زندگی کا کا کا انہیں عقیدے خراب ایک اللہ کی ربوبیت تو تھی الوحیت بالکل ہے بگاڑ میں کچھ نہیں اور اور بچی کو زندہ کرنا شادی بیاہ کوئی طریقہ نہیں یعنی عجیب معاشرہ تھا بھائی بگاڑ پورا کمپلیٹ معاشرہ تباہ تھا کس چیز سے اصلاح کی گئی صحابہ کی وہ لوگ جو صحابہ بن گئے کتاب عقیدے سے ان کے عقیدے پختہ کیے گئے اللہ کی ذات سب کو چھوڑ دیا گیا اللہ کا تعلق ان کی زندگیوں میں قائم کیا گیا پھر وہ ایسے بنے کہ ویسے نہ آج ہے نہ کیا مطلب ہو مقبول ایسے بن گئے وہ لوگ جب کتاب و سنت کی روشنی میں وہی کی روشنی میں توحید کے ساتھ عقائد کو کرتے ہوئے ان کی کی اصلاح گئی وہ بن گئے کہ آنے والے پتا نہیں کرو بھائی تمام کی شکایت اگر لوگ قیامت تک آنے والے ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت کرو یعنی ان کے طریقوں پر ایمان لانے کی وہ ہدایت کہا گیا ایسا بن گیا تب کا اسلام ایسے ہوئی مثال بن گئے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے بڑے دربار ہم نے دیکھے لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ادب احترام بات کا لحاظ حدیثوں کا بات و لحاظ اور حدیثوں پر عمل کا جذبہ ہم نے جو دیکھا صحابہ کی زندگی میں ایسا کسی کا بار فیصلہ نہیں دیکھا کہا کہ نہیں کہا دشمنوں نے ایسا طبقہ بن گیا مہاجرین بن گئے انصار بن گئے زبردست طبقہ ہوا جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی جو اللہ نے فرمایا وہ کر دیا اپنے پورے غلط عقیدے کو ترک کر دیا منحص کو غلط منحص کو ختم کر دیا آج اللہ تعالیٰ رسول پر ان کی زندگی آ گئی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں ذمہ دار اصلاح کرنا چاہتے ہیں مرد اصلاح کرنا چاہتا ہے پورے ملک کی اصلاح پوری انسانیت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یہ بھی راستہ ہے ہے وہی کے ذریعے اور اس میں مقدم کیا ہے عقیدے ہے تو کے ذریعے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اصلاح کا مسئلہ شروع کیا اور بات اصلاح کیا ہے تو ایک چیز کی وضاحت کرتا چلو دعوت اور اصلاح میں بات لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں دعوت کا تعلق غیر مسلمین سے ہے اور اسلام مسلمانوں میں ہوتی ہے یہ تفصیل غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ دعوت صرف غیر مسلمین میں ہوتی ہے اسلام صرف مسلمانوں میں ہوتی ہے یہ بردرس اور سسٹرس کے مسئلے ہیں بھائی علما یہ نہیں کہتے بردر تو بردر ہے کچھ بھی بول سکتا ہے وہ ڈیئر سسٹر ہے سسٹر بھی بول سکتی ہے ہے وہ نہیں ہے فاضلہ نہیں ہے عام عورت ہے نا اس کا کیا کہنا اس کا کیا اعتبار ایک عام آدمی ہے اس کا کیا اعتبار اس کا کیا علماء نے یہ نہیں کہا اور یہ تقسیم ویسے ہی غلط ہے جیسے بدت حسنا اور بدت ہے سیاح اچھی بدت ہوتی ہے ہم لوگ اچھی اچھی بدت کر رہے ہیں وہ بری بدت میں جو بنا ہے وہ بدت نہ حسنا ہے نہ سیاح ہے کلو بھی ہے ویسے ہی یہ تقسیم بھی کہ کیا میں کہہ رہا ہوں دعوت الگ چیز ہے اصلاح الگ چیز ہے شعیب علیہ السلام السلام نے اپنی قوم سے کہا ان مرید اللہ شعیب علیہ السلام السلام نے کہا اپنی قوم سے میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے گا توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے میں نے اس پر بھروسہ کر لیا تو شعیب علیہ السلام کیا مسلمانوں سے مخاطب ہے پھر اسلام بولے نا کے غلط چیز ہے علم کی کمی جہاں جہاں ہوگی نوٹ کر لیجیے میں جب بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا جب تک بولتا رہوں گا زندہ رہوں گا علم ہی اصل چیز ہے مصلح باز رحمان میں بھی بہت ہم نے بولا یہاں بھی بولا جہاں جہاں موقع دیا اللہ نے بولا بولا نہیں بولا علم ہی چیز ہے آدمی کا خوف آدمی کا عقیدہ آدمی کا عمل ٹھیک رہے اس کے لیے علم چاہیے یہ بھی جو گڑبڑ ہے نا کے سب وہی مسئلے مسئلے علم علم کی کی کمی جہاں جہاں کم ہوگا وہاں وہاں ایسے مطلب پیدا چلیے اللہ نبی علیہ السلام اسلام نے اصلاح اصلاح کتاب اگر اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہی ایک ہے سب سے پہلے اللہ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی سے تھوڑا سا ایک دائرانہ پکڑ رہا ہوں ڈالیں گے وقت کا خیال رکھیں نبی صدر نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اپنے قوم کی اصلاح کیسے کی شروع یہی ہے صفا پہاڑی کا واقع صفا پہاڑی پر چڑھے اور قوم کو جمع کر کے کیا کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے وہاں سے شروع ہوا نا جب کس کو بنایا اسلام میں تو کو عقائد کی پختگی کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب العالمین کی بندگی کی طرف اپنی قوم کو کر دی اللہ سے چھوڑ دیا ان کو دیکھیے توحید ہند شروع کی کے بعد سمجھاتے رہے سمجھاتے اللہ سے جوڑو اتنی حدیثیں پکی زندگی دیکھیے مدری زندگی دیکھی ہجرت کے پہلے بات واقعات سارا ساری اسلام برکت بنایا توحید کیونکہ توحید سے ہی اصلاح ہو سکتی ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے اصلاح کا عقائد جب ہوتا ہوں گے جب بچوں کو اللہ سے مخلوق کو خالص سے جوڑ دیا جائے گا یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کامیابی ہوگی صحیح معلوم اس كا ہوگا عبداللہ بن عباس ہے بچے کہتے ہیں یا بلا بیٹے سکھا تو طریقے سے یاد رکھنا کیا تم تم اللہ اللہ اللہ اللہ کے کے احکام احکام کی کی حفاظت حفاظت حفاظت کرنا کرنا تمہاری تمہاری کرے گا مدد کرے گا جب بھی مانگنا ہے بیٹا صرف صرف اللہ اللہ سے سے مانگنا مانگنا جب بھی مدد مدد چاہیے پوری دنیا مل کر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچائیں گے جب تک اللہ نے نہیں دکھاؤ سے بچوں کو بتا رہے اسلام اسلام اسلام ٹھیک کیسے ایسے کی ایسے اصلاح کی کہ بکری چرانے والی عورت بھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اوپر ہے کہ نہیں صاحب کیا ایک بکری چلانے والی عورت ہے میں اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں سر مجھ سے دو سوال نا مشہور ہے نا بکری چلانے والی سو کال ایجوکیٹڈ نہیں اصلاح جب کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگی تو بستی کے کام کرنے والوں کا بھی یقینا ہوگا کہ اللہ ہاں، ہے ہے اوپر ہر جگہ کچھ دینے والے بکری چلانے والی عورت سے نبی علیہ السلام السلام نے سوال کیا اللہ اللہ کہاں ہے اس نے کہا اوپر ہے آسمان میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں جب اس میں اس عورت کا آزاد کرا تو یہ ایمان والی عورت بکری چلانے والی عورت کا یہ عقیدہ کیا اسلام ہے بھائی کیا تربیت ہے کیا اللہ سے چھوڑا گیا جب کار کتاب روشنی میں ہوگا وہ پھل کیسے نکلیں گے یہ کام کرنے والے جو سوپر ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوں گے ان کے بھی عقیدے صحیح ہو جائیں گے کیونکہ اصلاح کی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں تو بکری چلانے والی عورت بھی یہ کہہ گئی کہ اللہ اوپر ہے آج اصلاح کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پوچھو ہے کہ نہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ اللہ دل میں ہے اللہ شہر ہے ایسے عقیدے کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں کی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا چاہیے نبی السلام نے اصلاح وہی سے اصلاح اللہ سے چھوڑا حدیث میں آتا نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا میں نے اس میں قبرستان کی زیارت سے روکا تھا جاؤ میں اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان کی زیارت کی اس لیے کہ آخرت کی یاد اس سے آتی ہے تو یہاں علماء نے یہ بات بتائی ابتدائی اسلام میں قبرستان کی زیارت سے روکا گیا تھا کیوں کیونکہ غیر اللہ سے تعلق جو ہوا شرک کا خبروں سے بڑا اس کا گہرا اس کا خبروں کا بڑا گہرا دخل تھا اس میں تو ان کو دور کر دیا منع کر دیا گیا جب وہ کرنا پڑے نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو روک دیا گیا نہیں جانا خبر خبرستان نہیں جانا سمجھ رہے کہاں نہیں جانا خبرستان جب ان کے عقیدے پختہ ہوئے ان کی اصلاح مکمل ہوئی تربیت زبردست کی گئی اللہ کے نام سے جوڑ دیا گیا اجازت دی گئی ڈر ختم ہو گیا تشریف کا کہا گیا جاؤ اب اجازت ہے قبرستان کی زیارت کرو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کی روشنی میں اللہ سے تعلق قائم کیا ان کا اللہ اللہ سے چھوڑ دیا یہی سلسلہ رہا پوری حیات تجربہ میں دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی جو ہے اسی کو بتاتے جا رہے ہیں لائن اللہ علیہ وسلم اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا سنو میں تمہیں روکتا ہوں کہ میری میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا سے روک ہو کیسے اللہ کی نبی صحابہ سبحان اللہ کیسے عقیدے تھے جب اللہ کی ذات سے ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر ان کے معاشرے یا ان کے جو ان کا جو منہس تھا ان کا جو آنند تھا وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو بات جب عقیدہ پختہ ہو جائے جب ایمان کی تعلیم صحیح دے دی جائے تو پھر قرآن اثر کرتا ہے پر پھر پر اثر کرتی ہے جیسے ابن بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنیے صحابی ہیں کہتے ہیں ہم بچے تھے کہتے بچے تھے کے زمانے میں ہم کو ایمان کی تعلیم قرآن کی تعلیم سے پہلے دی گئی سنیے اور سے میرے دیکھے بات نہیں بردست سے نہوجوان تھے چھوٹی عمر کے تھے نبی سنت کے دور میں اصلاح کیسے ہوئی دیکھیے ایمان کی تعلیم دی گئی ان کو ایمان کو سکھایا گیا تعلم ثم ہی ایمان تھا یہ جدوز کا قول ہے ہم کو ایمان ایمان عقیدہ ہے نا ہم کو عقیدے کی ایمان کی تعلیم دی گئی سکھایا گیا قرآن سکھانے سے پہلے اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی تو قرآن پڑھنے سے ہمارا ایمان بڑھ گیا زیادہ ہو گیا سمجھ دیکھے نہیں بات پہلے کیا سکھائے ایمان عقیدہ اس کے بعد کیا سکھائے قرآن اچھا عقیدہ کہاں سے لیا گیا سوچ کا عقیدہ کیا ہے قرآن ہے حدیث کا قرآن اور حدیث کا عقیدہ لیا جاتا ہے یہی مرجع کیا ہے بھائی ہمارا قرآن اور کتاب و نا قرآن اور حدیث تو وہیں سے لیا گیا لیکن تعلیم پہلے قرآن کے لیے دی گئی عقیدے کے لیے عقیدہ سکھایا گیا ایمان سکھایا گیا لیکن کیسے جو ہے سکھا کی گئی تربیت کی گئی جب عقیدہ پختہ ہو گیا ایمان سکھا دیا گیا اس کے بعد قرآن کی طرح چڑھ گیا قرآن اب وہ وہی جو عقیدہ ہوگا قرآن اس لیا گیا نا اب پہلے سیکھ گئے اور پھر دلیلیں پڑھ رہے تو کیا ایمان کیا ہوگا اس سے اور زیادہ ہو گیا کیا ایسا ہے ہمارے پاس آج قرآن کی تعلیم تو ہے عقیدہ سفر قرآن کہا کہ بن جائے گا اللہ ہر جگہ ہے بولے گا ہاں یہاں بھی سجدہ کر سکتے وہاں بھی سجدہ کر سکتے وہاں بھی چھو سکتے وہاں بھی چھو سکتے جی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح ہو عقیدوں سے اصلاح ہو جب اللہ سے چھوڑ دیا جائے گا توحید و لوہیت سمجھا دی جائے گی توحید اسما و کتاب سمجھا دی جائے گی جب بچوں کو لوگوں کو یا آواز کو یہ بتا دیا جائے گا ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اور وہ اللہ عرش پر مستوی ہے وہ اللہ عرش پر مستوی ہر چیز کو سنتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے کوئی چیز سے چھپی بھی نہیں جب یہ اسے اصلاح ہوگی مفتا آدمی گناہ کرے گا تو اس کو یاد آئے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا حرام کام کرنے جائے گا تو اس یاد کا میرا رب سن رہا ہے اصلاح ہوگی نہیں ہوگی اس کی سب عقیدہ ہے دیکھیے باڈی میں اگر ایک بیماری بڑی ہوتی ہے ایک بیماری چھوٹی ہوتی ہے بڑی بیماری کا پہلا ڈاکٹر علاج کرتا ہے اگر کسی کے دل میں پرابلم ہے اور انگلی میں زخم بھی آ چکا ہے تو وہ زخم کا علاج نہیں کرے گا ڈاکٹر صحیح ہوگا تو اگر بردر ڈاکٹر ہوگا تو الگ مسئلہ ہے پھر یا فیمل ڈاکٹر سے تو میرا مسئلہ آ رہا ہے لیکن اگر صحیح ڈاکٹر ہوگا تو بولے گا بھائی یہ زخم چھوڑو اس سے انگلی کاٹی بھی نہیں جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تھوڑا سا زخم ہے انگلی کا اصل پرابلم جو ہارٹ کا پرابلم ہے دل کا پرابلم ہے اس کا ہم کو علاج کرنا ہے پہلے کیونکہ رہے تو آپ رہیں گے انگلی نہیں رہی تو بھی آپ رہیں گے صحیح ہے نا بھائی تو اسلام اسلام اصل چیز عقیدے کی اور عقیدہ کہاں ہم سمجھتے ہیں ارے عقیدہ پختہ ہے بھائی ہمارا بہت سارے لوگ اچھے خاندانی لوگ ابھی گئے نہیں یہ پریشانی ہمیشہ اللہ کے سامنے چکی ویری گڈ کیا یہی عقیدہ ہے اتنا ہی عقیدہ ہے اچھا بھائی عقیدہ ہے معلوم عقیدہ ہاں، معلوم کیا عقیدہ ڈیفینیشن کیا ہے عقیدہ جس کو بولتے عقیدہ پہلے وہ بولے عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا اچھا اچھا عقیدہ سیکھنا پڑتا ہے نا کس نے سکھایا کسی سیکھے سے تو دور بھاگ رہے ہیں لوگ سیکھے نہیں سیکھے چلیے کوئی کتاب پڑھے سورے پڑھے کتابوں کو پڑھے پڑھے عقیدہ کہاں سے جمعے خود خطبے بھی پورا عقیدہ بتا سکتے ہیں پچیس منٹ سے آدھے گھنٹے کا خود بکیاں دیکھتے رہتے آتے بھی سوائے ایک دس کو ایک بیس کو آتے دس منٹ میں جمع ہیں پھر خود بھی اگر ایسی ڈیپ اسی اردو میں دیا جا رہا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہاں؟ کانفرنسوں میں تقریریں ہوتی ہیں تو ایک ٹاپک پہ ایک تقریر ہوتی ہے توحید کا علم کہاں سے عقیدے کا عقیدے کی تعلیم اصلاح کیسے ہوگی اس کو عقیدے کی اصلاح کرانی پڑے گی کتاب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصلاح کرنی پڑے گی تو اصلاح طرح درست جو ہوگی علمی دوروں سے ہوگی الگ الگ سلسلہ چل رہا بڑے خوشی علمی دورے ہو رہے ہیں اور ساجد پہ جو ہے تمام درست کا کتابوں کو پڑھنا عقیدے کی اصول صلاح اصول کو ہما نہایت کتاب کو ہی کشمیر شبہات جو ہم نے پڑھایا اس سے پہلے ساجد آفس مسجد میں مسجد عباد الرحمان کے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں اور آگے بھی ہمارا ارادہ ہے پڑھائیں گے اور بھی کچھ کریں گے ان شاء اللہ اور ہمارے علماء ساتھ شاید کرتے محنت سے کر رہے ہیں تو میرے بھائی عقیدہ کیسے سیکھیں گے آپ جب عقیدے کی بنیادی کتابیں جن میں کتاب و سنت کی کی روشنی میں خصوص کی روشنی میں عقیدہ بتایا گیا ہے وہ پڑھنا سمجھنا تب جا کر عقیدے پہنتا ہوں گے صرف شرک نہ کرنا یہ بولتا عقیدے کا نام نہیں ہے بھائی عقیدہ سیکھنا پڑتا ہے پوری زندگی عقیدہ سیکھنا عبد گرامین مبارک نے ہم سوال کیا کب تک سیکھیں گے امام عبداللہ بن مبارک مبارک اللہ سے سوال کیا گیا کب تک سیکھیں گے کہاں قبر میں جانے تک سیکھوں گا اب یہ مت سمجھنا کہ چار پانچ ہم نے سن لی تو آ گیا پورا سیدھا نہیں پڑھیے سیکھیے شکم پیدا کیجیے شبدہ تک تو کہنے کا مقصد اصلاح صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اصلاح کی ہے عقائد کو ٹھیک کرتے ہوئے اور کتاب و سنت کی روشنی میں وہی واحد راستہ ہے جس سے چھوڑ کر اگر آپ خلافت لا کر اگر آپ اقامت دین کا نام لے کر یا فائدے بتا کر یا کٹو مارو مارو کاٹو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کریں گے ایسے اصلاح نہیں ہوتی ہے نہ یہ اصلاح کی تعلیم ہے اصلاح صرف کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگی اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے اصلاح ہوگی اور اس میں بنیادی طور پر میں نے جو بتایا عقائد کی اصلاح ضروری ہے جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو منہج بھی ٹھیک ہوگا اور پھر عمل بھی ٹھیک ہوگا جب انسان کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی جیسا کہ سلم صالحین کے جملے ہیں کہتے ہیں جس نے رب العالمین کو پہچان لیا کبھی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا جس نے اللہ کو پہچان لیا کیا ہماری اصلاح ہو رہی ہے اسکول میں کیا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے کالج میں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے گھروں میں عورتیں پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں نہیں سن رہی ہیں بچوں کی اطلاع کرتی ہے عقیدے کی کیا بچوں کو معلوم ہے اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے کیسا ہے اللہ اس کے اسما کیا ہے اس کی سماعت کیا ہے اصلاح کہاں ہوگی میتھمیٹکس سے اصلاح ہوگی فزکس سے اصلاح ہوگی کمپیوٹر سائنس سے اصلاح ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصلاح کیجیے عقیدے اللہ سے جوڑیے اللہ کی محبت پیدا کیجیے اللہ کی عصمت بتائیے بچوں کو دیکھو یہ آسمان کیسے چھت کے جیسے اللہ نے بنا دیا ہے یہ زمین کے اللہ نے کیسے دی ہے ہمارے لیے اور پہاڑوں کے ذریعے اس کو گاڑ دیا ہے دیکھو کیسے کیسے سمندر الجبال خلقت السماء رفعت الارض یہ سب بتاؤ جانور ہونے پر ہیں آسمان زمین اونٹ جانوروں کو بارش کو رات کو دن کو سب جانتے ہیں یہ چیزیں سامنے رکھے جو مشاہدات ہیں روزانہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھے اللہ کی ذات سب کو چھوڑیے دیکھو یہ سب کریں گے رات کو اللہ سورج کو کس نے ڈبو دیا اللہ نے یہ دن کو لاتا ہے اللہ یہ آسمان کس نے بنایا اللہ یہ زمین کس نے بنائی اللہ پانی پر برساتا اللہ یہ اللہ کتنا بڑا آسمان کتنا بڑا دیکھو بہت بڑا ہے آسمان بنانے والا کتنا بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا اتنے بڑے اللہ کو ناراض کرنا نہیں کرنا بہت اچھا ہے ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں دیتا ہے بڑا رہن کر اللہ سے جوڑنا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے عقیدے پختہ ہو کو اس کو پکارو لیکن جب بھی مانگنا ہو سوا تو اس طریقے سے اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا پھر منہج کی اصلاح ہوگی منہج کتاب و سنت کی روشنی میں جو صلاح صحابہ کا منہج تھا سلب صالح کا وہ منہج تو ویسے بھی اصلاح ہو جائے گی کیونکہ ویسے ہی اصلاح کیے وقت نہیں ہے کہ تصویر سے گفتگو کرو آج خوارش کا جو عقیدہ ہے یا ڈاکٹرہ شاعرہ کا جو عقیدہ منہج ہے یہ سلب کا منہج نہیں تھا وہ پہلے سمجھے کی پہلے سمجھے کا جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ کے میرے قول میں اس پہلے سمجھے کا جو منہج تھا وہ منہج سلب تھے وہ کاموں میں کامیاب ہو گئے اور اسی طریقے سے انہیں انہیں کے منحج کی طرف دعوت دینے میں اصلاح کی جائے گی اگر دیکھو ان کا کیسے تھا سنت پر عمل تھا دلیل پر عمل کرتے تھے ان طبی وہ آپ رہے ٹکر وہ دلیل کو چھوڑ کر پرانی طور طور طریقے پر کسی ایک شخصیت کو متعین کرتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے نبی اسلام سنت کی اصلاح کیسے کی حدیث کی روشنی میں حدیث بتاتے تھے عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے وہیں پر عمل کرنے کی تربیت ان کی رکھی وہ لوگ وہیں پر عمل کرتے تھے عمل ان کا غلط ہوتا مطلب تو چھوڑ دیتے تھے حدیث پر عمل یہ جذبہ انہوں نے پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اصلاح کی اگر ہم اپنے قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سنتوں پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بچہ جو ہے کھانا کھا رہا ہے سامنے نبی علیہ السلام اسلام کر رہا ہے دیکھو حدیث پر عمل کیسے ہوتا ہے حالانکہ چھوٹا مسئلہ ہے لیکن تربیت کو اصلاح کیسے کی گئی یا غلام حدیث یا غلام سب اللہ وہ کل بھی یقینی وہ کل بھی مایلی اے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ رائٹ ہینڈ سے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے کے حصے سے کھاؤ تین بات کر سکتے ہیں دیکھیے اصلاح دیکھیے بچوں کو بتا رہے ہیں بیٹے بسم اللہ بول کر کھاؤ بسم اللہ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا الٹے ہاتھ سے نہیں یا یعنی ایسے نہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا اور جو سامنے کا کھانا ہے اس سے کھانا یہ اصلاح ہے کہ نہیں ہے یہ سنت برابر ہے تو ایسے اگر ہم نے اپنے اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی اپنے معاشرے میں برابر ہوگا تو وہ اور اسی طریقے سے اخلاق کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا آخری بات میں بتا دوں وقت ختم ہو رہا ہے کون کریں گے اسلام اصلاح کیوں کیونکہ بگاڑ ہے اصلاح کیسے وہی سے کتاب و سنت کوئی اور طریقہ نہیں چاہیے لیکن ساری تحریکیں غلط کے سب غلط ہے صرف کتاب و سنت تھرڈ لاسٹ پوائنٹ کون کرنا اسلام اصلاح کرنے والے پیغمبر وہ مجھے بتا دیا پیغمبروں نے اپنی قوم کی اصلاح کی پیغمبروں پیغمبر ختم ہو گئے آخری نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی اصلاح کی اور اس کے بعد کون نبی آئے گی اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے ہمارا آخری نبی اس کے بعد ان کے وارث ہی نے پہچانتے ان کو نہیں مانتے وارث ہے ان کی ان کو بولتے علماء اہل علم کیا ہے اہل علم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل کتنے بجے ہیں سوا آٹھ کو آٹھ دس کو ہے اچھا اچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حصہ چل رہا ہے میری بات اس کا شیخ محترم کا بھی جو ہے میرے محترم کا بھی خطاب ہوگا انشاءاللہ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ آخری جو سوال ہے بڑا اہم ہے کون کریں گے اس کا پیغمبروں نے کی پیغمبروں کے بعد علماء ورثت الانبیاء اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے ان کو وارث دینا درہم کا نہیں بنایا وحی کا بنایا علم علم نبوت کا بنایا تو علماء علماء جس کو بولتے وہ بھی مسئلہ ہے علماء جس کو بولتے ہیں علماء اہل عالم جو علم حاصل کریں تو بولے گا علماء اور یہی ہوتے جماعت ہونی چاہیے جو خیر بھلائی کا کیونکہ وہی دائی ہوتے ہیں ایک جملہ میرا یاد رکھنے کے بعد جملے یاد دلایا تھا میں الرحمان میں اور دوسری مسجدوں میں ایک جملہ میرا ہاتھ یا مرکز میں یاد رکھ لیں عالم ہی دائی ہوتا ہے ایک جملہ یاد رکھ لیجیے ملیں گے پھر بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے عالم ہی دائی ہوتا ہے کیا مطلب سمجھ میں آیا جو عالم بھی ہے وہ دائی بھی دائی نے یعنی دعوت دینے والے مبشر دعوت دینے والے تو عالم ہی دائی ہوتا ہے دلیل اللہ نے قرآن میں قل هذه سبيلي ادعو الى الله مرکز لے کے بنے جا رہا ہے جیسا لگے یہاں سے اصلاح کا کام ہو رہا ہے دیجیے اپنا سوال علماء آ رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں خود میں ہوتے ہیں درست ہوتے ہیں اصلاح کی علماء اصلاح کرتے ہیں آپ اپنے مشورے دے سکتے ہیں کچھ ضرور دیجیے رجحان کی ضرورت ہے وہ علماء ہیں ان کو سپورٹ کیجیے علم اور طاقت جمع ہو تو پھر دیکھیے کیسے ملک بنتا ہے اس کی سب سے بڑی کا دیتی ہے سعودی عربی رحمۃ اللہ طاقت قبر ایک اللہ بھی تھا علم اور پاور جمع ہوا ہم لگا آ گیا کتاب کا قیام عمل میں آیا جہاں زبردست کتاب سنت کی تعریف ہوتی ہے نہ شرک ہے نہ بدر ہے اللہ کے فضل و کرم سے چلیے اصلاح کرتے ہیں کیسے کریں گے خطبوں کے ذریعے ذریعے کے ذریعے ہاں؟ مشوروں کے ذریعے ہاں؟ پڑھا کر تعلیم دے کر اور علماء کون ہوتے ہیں عالم ربانی کی تفسیر میں طلب رباس کہتے ہیں جو بڑے بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کو سکھائے عالم کون ہوتے ہیں جو جو اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں ایک چھوٹا سلسلہ میں بتاتا ہوں دیکھیے وہی کہیں شبیر علیہ السلام السلام لے کر آئے نبی علیہ السلام السلام نے ان سے علم حاصل کیا صحابہ نے نبی سسم سے علم حاصل کیا علم کا سلسلہ علماء کس کو بولتے سمجھ میں آئے گا صحابہ کے استاد کو صحابہ نے کس سے علم حاصل کیا محمد صلی سے تابعین نے صحابہ سے علم حاصل کیا تب تابعین نے تابعین اساتذہ سے علم حاصل کیا اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اساتذہ سے یہی سلسلہ امام بخاری نے اصل اپنے استاد سے ان کے شاگرد امام بخاری سے یہی سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے ان کے علماء کی سلسلہ اہل علم کی سلسلہ ہے اساتذہ سے بک سے نہیں کتابیں پڑھ کر نہیں فین فالوئنگ زیادہ ہو نہیں مشہور ہو گئے ارے بہت بڑے عالم ہے کہتے ہو بہت بڑے عالم کہاں سے حاصل کی استادوں کے نام لائی نہیں میں استاد نے اساتذہ نہیں تمام نے کون پڑھایا تو قرآن کون سمجھائے حدیث کون سمجھائے حدیث موجود ہے علم علماء سے لیا صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا ہے کتاب کو سمجھانے والے چاہیے قبرانی احمد کی حدیث ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کروائی کہ دنیا سے قیامت قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا دے گا تو ایک بندو آیا اور آ کر اس نے کہا کہیں کوئی اور پایا رسول اللہ اللہ کے سب علم کیسے اٹھ جائے گا کتابیں ہوں گی قرآن علم اٹھ جائے گا سوال سمجھ میں نہیں آیا تو نبی علیہ السلام صاحب نے سمجھایا کیا ایسی بات نہیں تھی بنی اسرائیل میں دورات اور انجیل کتابیں تھیں لیکن ان کو پڑھانے والے علماء نہیں تھے وہ کتابیں تھیں کتاب ہونے کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ مطلب ہے علماء کی موت سے علم کی موت ہوگی علماء ختم تو علم بھی ختم حالانکہ قرآن ہو قرآن کے مسئلے ہوں گے حدیث کی کتابیں ہوں گے لیکن ان کو سمجھ کر سمجھانے والے علماء ہیں وہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب علم بھی ختم ہو جائے گا یہ بات ہے دلیل ہے اس بات کی کہ علم سے مراد علماء سے جو علم حاصل کیا جائے گا نہ کہ سیلف اسٹڈیز اور علماء نے کہا جس کا استاد اس کی کتاب ہو جس کا استاد اس کی کتاب ہو وہ غلطیاں بہت کرے گا کچھ نہ کچھ سمجھے گا کچھ کا کچھ سمجھانے والا چاہیے اور یہ بات سب جانتے ہیں اگر استادوں کی ضرورت استاد سے علم نہیں حاصل کیا جاتا تو پھر کالج کیوں کھولا گیا میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج ارے میڈیکل بکس آ کے پڑھ لو نا یونیورسٹیاں کالجز کیوں ہے اسکول کیوں ہے بکس لاؤ گھر میں دو بیٹے یہ میتھس ہے یہ فزکس ہے یہ بچے بچوں کو پڑھے گا پڑھ لے گا پڑھو بن جائے گا doctor M B B S نہیں اس کو لیکچرر چاہیے پروفیسر چاہیے جو اس کو سمجھائے ارے جب سائنس سمجھانے کے لیے پروفیسر چاہیے قرآن سمجھانے کے لیے عالم نہیں چاہیے استاد نہیں چاہیے کہاں سے آتے ہیں لہٰذا میرے محترم سامعین جلدی مربوط مت ہونا اللہ کا فضل ہے اس شہر پر حیدرآباد میں علماء آتے رہتے ہیں علماء ہیں یہاں پر علماء سے علم حاصل کیجیے علماء سے تعلق ختم مت کیجیے علماء سے جڑے رہیے اہل علم سے علم حاصل کیجیے سے نہیں شہرت یافتہ لوگوں سے نہیں ہر ممبر رسول پر چڑھنے والا عالم نہیں ہوگا یہاں عالم بھی آ سکتا ہے اسپیکر بھی آ سکتا اسپیکر والا بولنے والا اچھا بولنے والا اسٹائل سے بولنے والا وہ بولنے والا پورا ایک گھنٹہ سنتا دے گا نہ آیت نہ حدیث کوئی استاد نہیں کوئی اس کا استاد نہیں کہاں سے پڑھے کہیں سے نہیں کسی ادارے سے پڑھے گا نہیں کسی استاد کی صحبت میں علم حاصل کیا نہیں کہاں سے پڑھے سچ سڑے رکھو آپ کے سیلس مین آپ کے پاس ہم کو علما چاہیے علما ختم ہو گئے حیدرآباد میں نہیں ہے شہر میں نہیں ہے ملک میں نہیں ہے علما ہے علما اصلاح کرتے ہیں ایک بات دوسری بات کیا صرف علما ہی اصلاح کریں گے علما تو اپنی قوم کی اصلاح کریں گے یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ذمہ داری دوسروں پر بھی ہے جی ہاں اللہ کے رسول کی حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں اللہ کے رسول سے فرماتے کل لوگ قرآن کل لوگ کو سنو پڑے تم سب ذمہ دار ہو تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے استعمال کیے جاؤ گے امام ذمہ دار ہے جب حدیث حدیث ہے ہے بخاری کی مسلم امام جب یعنی امام المسلمین بادشاہ مسلمانوں کا حاکم وہ ذمہ دار ہے اپنی عوام کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ کی عمدہ اور محسوس آپ بھی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے بیوی بچوں کا اس سے ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا عورت جی ہاں عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی یا عورت جو رحمت کی علیز ہے شوہر کے گھر کی اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے اللہ کی طرف کوئی پوچھی جائے کام کرنے والا جہاں کام کر رہا ہے کسی کمپنی میں کسی ادارے میں کسی بھی جگہ وہ اپنے ماں اپنے آقا اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا اس حدیث شریف کو سامنے رکھیے معلوم ہوتا ہے علماء کو بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے لیکن انفرادی طور پر انفرادی طور پر اگر آپ شوہر ہیں بیوی ہے آپ کی بچے ان کے بھی آپ ذمہ دار ہیں ان کی اصلاح کرنا آپ کا کام ان کے گھر گھر کے آپ ذمہ دار ہیں اس گھر میں جو ہے عقیدہ صحیح ہو رہا ہے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے حدیثوں بتائی جا رہی ہے کتاب و سنت پر عمل ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کریں اپنی اصلاح اور ان کی اصلاح کریں گھر کی اگر آپ عورت ہیں اگر آپ گھر کی عورت ہیں تو آپ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں اس ذمہ داری کے متعلق میں آپ سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا اگر آپ کام کرتے ہیں تو ذمہ دار ہے اللہ نے سب کو بتایا ہے یہاں پر تو ہم گھر کے ذمہ دار ہیں اگر گھر کی اصلاح ہماری گھروں سے اصلاح ہو رہی ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کے عقیدے صحیح ہیں ہماری بیوی بچے فطروں سے محفوظ بگاڑ سے مدرج کی خرابی سے عمل کی بربادی سے اخلاق کی گراوٹ ہے کیا وہ لوگ محفوظ ہیں نہیں ہے تو آپ سے پیدا ہے اگر آپ مر جائیں گے اس سے میں محنت کے بس ہے اگر آپ نے اپنے گھر میں ایسی چیزیں چھوڑی جس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو آپ خائن ہیں خیانت کر کے مر گئے اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کو اس کو سزا ملے گی لہٰذا جو جو چیزیں بگاڑ پیدا کرتی جیسے فلمیں ہیں گانے بجانے ہیں واٹس ایپ کا فکر ہے یا فیس بک کا فکر ہے اس سب فکر کو بچائیے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے جب قیامت دن اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی ذمہ داری کے بارے پوچھے گا اگر عورتیں ہیں تو وہ اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہیں جیسا کہ سب کی حدیث سے بیان کرا تو انفرادی طور پر تو ہم سب ذمہ دار ہیں طور پر تو علماء یا چھوٹی ذمہ دار ہے تو اگر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے اصلاح کی کتاب اس کی روشنی میں کریں گے نبی اس سب کی اس میں ویسا کو اپنائیں گے تو ان شاء اللہ گھر ٹھیک ہوگا ایک گھر ٹھیک ہوگا دوسرا ٹھیک ہوگا دوسرا ٹھیک ہوگا تیسرا ٹھیک ہوگا ایٹومیٹکلی جو ہے معاشرہ ٹھیک ہوگا ایک بچہ صحیح ہوگا اس بچے کے جتنے دوست ہیں آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا صحیح ہو گیا اچھا ہو گیا آپ کے بیٹے کا جتنا فرینڈ سرکل ہے وہ پورا آپ کی بیٹی اچھی ہوگی آپ کی بیٹی کی جتنی ہے سب اچھی ہوگی آپ کی بیوی کی سلاح آپ نے کر دی تو آپ کی بیوی کے جتنے رشتے ہیں یا بیوی سے تعلق جتنے لوگوں کا ہے سب کی اصلاح ہوگی ضروری ہے یہ اور یہ چیز ہوگی پھر ان شاء اللہ کامیاب ہوں گے موجودہ دور میں سب سے بڑی ضرورت ہم اپنی اور اپنے گھر کی اور معاشرے کی اصلاح اگر میں عالم ہوں تو میں اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کروں اگر میں شوہر ہوں تو میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں اگر میں بیوی ہوں تو اپنی ذمہ داری ادا کروں ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے احساس پیدا کرے کل قیامت میں اللہ کے پاس حساب دینا ہے اللہ کے پاس جواب دینا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے اور اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور ایک فائدے کی بات ورما نے کہا جب آپ اصلاح کے جذبے کے ساتھ اٹھیں گے دعوت کے راستے میں کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح کرتے رہیں گے جس کا ایک فائدہ یہ ہوگا آپ خود اپنی بھی کر لیں گے کیونکہ آپ جب بیوی کو بولیں گے بچوں کو بولیں گے لوگوں کو بولیں گے تو آپ سوچیں گے ارے میں بول رہا ہوں میں عمل نہیں کر رہا ہوں اب نظر یہ کم سے کم میں بولا لوگوں کو بولا کہ میں سچ بولو سچ بولو تو ذرا میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دوں میں یہ آٹومیٹکلی انسان کی اپنی بھی تربیت ہو جاتی ہے اس میں اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے کہا تھا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ انسان اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح کرے سوالات ختم جوابات ختم میرا موسم ختم کیوں کریں کیونکہ بگاڑ ہے کیسے کریں پڑھی کی روشنی میں اسلام کتاب و سنت سے اور اس میں بنیادی چیز عقیدوں کو جوڑ کر توڑ کریں گے اسلام سب سے بڑے ذمہ دار ہیں علماء اور اس کے علاوہ انقلابی طور پر ڈویژل طور پر گھر کے اگر آپ مرد ہو تو مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہو بھی ہوگی باقی جو بھی کمپنی کا کوئی اونر ہے اس جو کام کر وہ ہر کوئی ذمہ دار ہے جس طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہوگی اللہ اللہ سے تعالیٰ اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں مسلمین میں سے بنا دے سے محفوظ رکھے بگاڑ پیدا کرنے آخری بات بگاڑ بہت ہو رہا ہے فلمیں بگاڑ رہی ہیں گانے میوزک اور دشمنان اسلام ٹھیک ہے اور مسلمانوں میں جو کتاب و سنو سے دور ہے بگاڑ بہت ہے ضرورت اگر ہے تو مستحق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مستحق کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں مستحق میں سے بچائے اور وہ حدیث صرف اشارہ کرو بتا دے رہا ہوں کشتی یاد رکھنا ہو کشتی میں جو سوار تھے جو بخار کشتی میں سراغ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اوپر والوں نے کہا کہ چھوڑو بھائی ہمارا کیا مسئلہ یہ پانی لینا چاہتے نیچے سے سراغ کر کے تو لے لیں سمندر سے اگر ان کا ہاتھ نہیں روک دیا جائے گا تو سب ڈوب جائیں گے ہاتھ روک دیا جائے گا تو سب سیب ہوں گے سب اچھا ہے اور ذہن میں رکھے چوبیس مطالعے اللہ سے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ علم کی قدر علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کتاب و سنت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اور اپنے اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما عامر واسطہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ